اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داود علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے